ہے تو اس نے ہمیں مسلمان بنایا ایمان اور اسلام سے بڑی کوئی نعمت اگر کسی کے پاس پوری دنیا کی نعمتیں ہوں لیکن ایمان اور اسلام نہ ہو تو سب بیکار ہے اور اگر ایمان کی نعمت اور دولت نصیب ہو اور دنیاوی زندگی بظاہر تکلیفوں میں گزرے مشقتوں میں گزرے تو تب بھی وہ انسان کامیاب ہوتا ہے اس لیے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی زندگی مسلمان کے لیے جیل خانے کی طرح ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس کو گزارنا ہے اور دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت کی طرح ہے کہ آزادی کے ساتھ جو چاہے کرے لیکن یہ زندگی جلدی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی جس زندگی میں دنیا کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جنہوں نے یہاں منچاہی زندگی گزاری اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وہاں ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت اور عذاب ہی عذاب ہے اور جنہوں نے یہاں کی زندگی میں تو کچھ تکلیفیں برداشت کر لی اللہ کے احکامات کی پابندی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے رہے تو ان کے تو پھر مزے ہو جائیں گے اور اللہ پاک ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن میں نہ بیماری نہ کوئی تکلیف نہ کوئی پریشانی نہ غم نہ دل کی بے چینی ہر قسم کی راحت ہی راحت ہوگی مزے ہی مزے ہوں گے تو اسلام اور ایمان بہت بڑی نعمت اور اللہ پاک نے تو ہمیں سب سے افضل امت میں سے بنایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی تعلق کام نہیں آئے گا صرف میرے ساتھ جس کا تعلق ہوگا وہ کام آئے گا اور اللہ پاک نے پوری امت کو یہ تعلق نصیب فرما دیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے یہ عظمت والا دین اور بہترین امت ہمیں بنایا اور عظمت والا دین ہمیں دیا تاکہ یہ دین پوری دنیا پر چھا جائے اور پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے جو احکامات اتارے جس طرح ماضی میں مسلمان مردوں نے ان پہ عمل کیا تو مسلمان عورتوں نے بھی ان سے بڑھ چڑھ کے عمل کیا دین اسلام کو جتنی ترقی ملی دین اسلام کو جتنی عظمت ملی اور دنیا میں دین اسلام جہاں جہاں تک پھیلا اس میں جہاں مردوں کا حصہ تھا تو وہاں عورتیں بھی کسی میدان کے اندر پیچھے نہیں اگر مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ کی دعوت پر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر مردوں میں ایمان لاتے ہیں تو عورتوں میں حضرت خطیجت القبرہ سب سے پہلے ایمان لے آتی اگر اسلام کے لیے حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال قربان کرتے ہیں تو عورتوں میں سے بھی حضرت خطیرت القبرا اپنا سارا مال جناب رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر فرماتی ہیں کہ اس مال کو آپ جس طرح سے چاہیں اللہ کے رستے میں خرچ کریں اگر اسلام کی خاطر ایک طرف حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتھروں پہ لٹا کر مارا جا رہا ہے تو دوسری طرف ایک خاتون حضرت سنہرا کو بھی اتنا مارا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی لیکن دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ فرمائے اگر ایک طرف مسلمانوں میں سے حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا اور انگاروں پہ لٹا کے ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا کہ یا ایمان چھوڑو یا پھر انہی جلتے انگاروں پہ لیٹنا پڑے گا حضرت خباب ثابت قدم رہے تو اسی طرح ایک بڑی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام میں اگر کسی نے اپنی جان قربان کی ہے تو وہ ایک عورت حضرت سمیہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے جامع شہادت قبول فرمایا جامع شہادت نوش فرمایا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جال مارتا ہے دوسرے لوگ آ کے ظلم و ستم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ چھوڑ دے وہ بیچاری کانپتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں کہ اب یہ کلمہ چھوڑ دیں گی فرماتے ہیں کہ اس جسم میں سے جان تو نکل سکتی ہے ایمان نہیں نکل سکتا دو ٹکڑے کر دیے گئے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ ان کی لاش کو باندھ کے ٹکڑے کیا گیا لیکن ان کے دل سے ایمان نہ نکالا جا اگر دین کی دعوت دینے میں حضرات کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارے کھا رہے تھے تو ایک طرف حضرت عمر فاروق کی بہن بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اسلام کی دعوت دے رہی پرانے مجید کی تلاوت ہو رہی ہے ادھر حضرت عمر جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تلوار لے کے نکلے کہ میں جاتا ہوں اور جا کے رسول اللہ کو قتل کرتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک تو رستے میں انہیں ایک آدمی ملے مسلمان کہا عمر یہ تلوار لے کے اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو تمہاری بہن مسلمان ہو چکی غصے کی حالت میں اپنے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا بہن قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی بھائی کو دیکھا جانتی تھی کہ سخت مزاج ہیں اور کافر بھی ہیں مسلمان نہیں ہیں تو قرآن مجید کے اس صفحے کو چھپا لیا اب بھائی نے مارنا شروع کیا اور بہن مار کھا رہی اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا جسم لو لوہان ہو گیا فرمانے لگے کہ عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اس ماں کا میں نے بھی دودھ پیا اگر تو اپنے کفر پہ پکا ہے تو میں اپنے ایمان پر پکی تو مار مار کے میرے جسم کی کھال تو ادھیڑ سکتا ہے میرے دل کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کی حلاوت ایک دفعہ دل میں آ جائے تو کوئی آگ میں جلا ڈالے یا سمندر میں ڈال دے ایمان دل سے نہیں نکل سکتا یہ ایمان نہیں ہوتا کہ کافروں سے ڈر کے کہتے ہیں کہ یہاں جہاد کی بھی بات نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کافر ہمیں مارنا شروع کر دیں یہ ایمان نہیں ہوتا یہ صرف اسلام کا نام ہوتا ہے جو زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ورنہ ایمان والے کو کیا ڈر جب مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا قرآن مجید میں اخاب الخدود کا قصہ ہے عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک ظالم ایک علاقے کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے بہت تفصیلی قصہ ہے وقت نہیں کہ اس کو بیان کرو ایک علاقے کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور بادشاہ کافر ہے تو اس نے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور خندقیں کھودنے کے بعد ان میں آگ بھری اور مسلمانوں کو ان میں ڈالتا چلا جا رہا ہے ڈالتا چلا جا رہا تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہے اور تیار ہے کہ وہ اس میں چلی جائے لیکن اچانک اس کی نظر اپنے بچے پہ پڑی تو اس بیچاری کا دل دہل گیا ماں اپنی جان کی قربانی تو دے سکتی ہے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ اللہ کے لیے قربانی ہو تو مائیں اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتی ہیں اس لیے کہ اللہ کی محبت اگر بیٹے کی محبت سے زیادہ نہیں پھر تو ایمان کامل ہی نہیں تو اس کے بچے کو پکڑ کے ڈالنے لگے تو ماں پیچھے ہٹی تو بیٹا بول پڑا چھوٹا سا بچہ تھا ابھی چند دن کا تھا زبان سے بول نہیں سکتا تھا لیکن اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی وہ کہتا ہے اماں ڈرو نہیں ڈرو نہیں یہ ظاہری طور پہ آگ نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ جنت ہے آؤ اس میں چھلانگ لگا دیتی شراط ماں نے بیٹے کے ساتھ اس میں چھلانگ لگائی ظاہری طور پہ تو موت آ گئی اور ان کی روح اللہ پاک نے جنت میں پہنچا دی تو حضرت فاروق اعظم مار رہے بہن کہتی ہے کہ ایمان دل سے نہیں نکل سکتا ایک عورت کے ایمان کی پختگی گئی میری مسلمان بہنوں ٹیلی ویژن پہ کافر عورتوں کے کٹے ہوئے بال دیکھ کر ان سے متاثر ہو کے اپنے بال کاٹنے والی مسلمان عورتیں ذرا سوچیں کافروں کو بے پردہ دیکھ کے اپنے پردے اتار پھینکنے والی مائیں بہنیں مقدس مائیں بہنیں ذرا سوچیں کہ اس عورت کا ایمان اتنا پختہ تھا اتنا پختہ تھا کہ وہ شخص جو کفر میں اتنا پکا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلا اس عورت کی استقامت کے سامنے ٹھنڈا پڑ گیا کہتا ہے کہ مجھے ذرا وہ دکھاؤ تو صحیح جو تم پڑھ رہی تھی اپنی استقامت سے نہیں ہٹی فرمایا کہ تو ناپاک ہے اور کوئی ناپاک قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا پہلے تجھے پاکی حاصل کرنی پڑے گی بھائی پاکی حاصل کر رہا ہے اور بہن لا کے اس کے ہاتھ میں قرآن دے رہی ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہی عمر اپنی تلوار لیے جناب رسول اللہ کا غلام بننے دار بنی ارقم پہنچا صحابہ نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے آ رہے ہوں گے تو صحابہ بھی تیار ہو گئے حضرت عمر فاروق نے جا کے کہا کہ میں آج میں آج اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے آیا ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول میری ماؤ بہنوں حضرت عمر فاروق نے کتنا کام کیا دین کا وہ دین جو صرف مدینہ کی سرزمین تک محدود تھا آدھی دنیا تک پہنچانا آدھی دنیا تک روم فارس ساری سلطنتیں یہ سارا اجر حضرت عمر کو گیا اور حضرت عمر کا اجر اس بہن کو گیا جس نے مار کھا لی اور دین کو نہیں چھوڑا اس زمانے کی عورتوں میں کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں کسی میدان کے اندر بھی وہ پیچھے نہیں رہی ہجرت کا وقت آیا تو جس طرح مرد اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اس طرح سے عورتیں بھی اپنا گھر ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہیں ہجرت کے دوران اگر مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ برداشت کر رہے ہیں تو عورتوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے برداشت کر رہے ہیں کسی عورت نے اپنے خامن سے نہیں کہا کہ یہ کیسا دین ہے جو گھر چھڑا دیتا ہے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں مدینہ میں جا کے رہنے کی جگہ ملے یا نہ ملے نہیں جب اللہ کا حکم آ گیا تو جس طرح سے مرد دوڑتے چلے جا رہے تھے اس طرح سے عورتیں دوڑتی چلی جا رہی تھی اگر صحابہ کی عورتوں کا یہ ذہن بنا ہوا نہ ہوتا تو ہجرت کر کے جانا ان کے لیے قطعی طور پہ ممکن نہیں اب اسلام کے اندر اللہ پاک نے جہاد کا حکم نازل فرما دیا اور مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ کافروں سے جا کے مقابلہ کریں لڑیں بتایا کہ اس کرنے سے دنیا میں تو تمہیں اللہ خلافت دیں گے اور آخرت میں جنت دیں گے بتایا کہ اس دیہات میں خرچ ہونے والے ایک روپے پہ اللہ پاک لاکھوں کا اجرا عطا فرمائیں گے اس دیہات میں پاؤں پر جو مٹی لگے گی تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اس جہاد کے رستے میں کسی نے مجاہد کے ہاتھ میں تیر لے کے دے دیا تو تیر دینے والے کو بھی اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے اور اگر اس دیہات میں جا کر کوئی شہید ہو گیا تو شہید کا پہلا خطرہ خون کا زمین پر گرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کو بخشوانے کا حق بھی دے دیا جائے گا وہ قیامت کے دن اپنے خاندان والوں میں سے ستر کو جنت میں لے جائے گا اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا کے سورج سے زیادہ چمکدار ہے عذاب قبر سے اسے بچا لیا جائے گا میدان حشر کا خوف اسے کچھ نہیں کہے گا یہ تمام چیزیں اللہ عطا فرما دیں گے اب جہاد میں نکلنے کا حکم صرف مردوں کو ملا لیکن عورتیں اس میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی روٹی ہوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مرد تو جہاد کر کے جنت میں چلے جائیں گے ہم جہاد سے معروم رہیں گی ہمیں جہاد کا ہمیں جہاد کی اجازت کیوں نہیں بتایا گیا کہ جہاد میں چونکہ لڑائی ہے لڑنا ہے اور میدان میں جا کے مقابلہ کرنا ہے اور عورت کو اللہ پاک نے ایسا پیدا نہیں کیا البتہ وہ تعاون کر سکتی ہے پیچھے رہ کے مدد کر سکتی ہے اور حج کرو گی تو اللہ تمہیں جہاد والا حاضر دیں گے مختلف طریقوں سے ان عورتوں کو روکنا پڑتا تھا اس کے باوجود یہ عورتیں میدان جہاد میں جاتی تھیں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں اپنے زخمیوں کو اٹھا کے پیچھے لا رہی ہیں غزوہ عورت کے موقع پہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو ان کے سر پہ پٹی رکھنے والی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ خود میدان کے اندر موجود تھی عہد کے موقع پہ اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کو دیکھا کہ خنجر لیے جا رہی ہیں پوچھا یہ خنجر کیوں لے جا رہی ہو کہتی ہیں اللہ کے دشمن کا پیٹ چاک کروں گی فرمایا صرف اتنی بات سن کے رسول اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور خوش ہوئے کہ مسلمان عورتوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ اپنے جوان بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھیں کہ جاؤ اللہ کے رستے میں جاؤ اگر تم شہید بن گئے تب بھی سعادت ہے اگر تم واپس آ گئے تب بھی سعادت مدینہ کی گلیوں میں جہاد کی آواز لگی ایک عورت جناب رسول اللہ کے پاس اپنا چھوٹا بچہ گود میں لیے ہوئے آ گئی یا رسول اللہ اس کو جہاد میں لے جائیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو جانتی ہے کہ جہاد میں جوان آدمی کی ضرورت ہے لڑنے کی ضرورت ہے تیرا یہ بچہ کیا کرے گا رو, رو کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی تمام عورتیں بھیج رہی ہیں کوئی اپنا جوان بیٹا کوئی اپنا جوان بھائی کسی کا خاون کسی کا والد میرا نہ والد نہ جوان بھائی کوئی بھی نہیں ہے خاون بھی نہیں ہے یہی ایک بچہ ہے اس کو لے آئی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں لڑ سکے گا لیکن آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں اسے دے دیجیے گا جب کافر اسے تلوار مارے تو وہ میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پہ آگے استعمال کر لے میرا بیٹا کٹ جائے گا اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں بن کے آؤں وہ عورت ظالم نہیں تھی اگر آپ سمجھے کہ ظالم تھی وہ اللہ کی محبت میں اتنی مست تھی کہ سوچتی تھی کہ اللہ کو میں کیا دوں تو سب سے قیمتی چیز وہی بچہ تھا جو وہ میدان میں دینے کے لیے بے قرار روایات میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاد کا اعلان ہوا ایک مسلمان بڑھی عورت اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے حضرات صحابہ نے سنا کہ ایک عورت رو رہی ہے تو پہنچے وہاں پر اما کیا پریشانی ہے کیا تکلیف رو کے کہتی ہے کہ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہے میرے گھر میں سے کوئی نہیں ہے جو جہاد میں جا سکے میں کیا کروں پھر اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ کے صحابہ کو دیتی ہے کہ کسی گھوڑے کی زین میں یہ شامل کر لینا اس کی لگام میں ان بالوں کو تاکہ میرا نام بھی مجاہدین میں لکھا جائے جہاد کرنے والوں میں لکھا عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے یہ تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں خامدوں سے کہتی تھیں کہ جلدی سے جہاد میں نکلو کہیں گھر میں تمہیں موت آ گئی تو ہماری عورتیں تانا دیں گی کہ تمہارا خاون بد دل تھا دنیا سے محبت کرنے والا تھا گھر میں مر گیا تو ہم سے یہ تانا برداشت نہیں ہوگا جاؤ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ کسی مسلمان عورت نے کسی اپنے خاون کو بھائی کو جہاد سے روکا تیار کر کر کے بھیج رہی روایات میں آتا ہے کہ ایک خاتون جن کا نام حضرت خنسار رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ اس خاتون کے درجات اور بلند فرمائے اتنی مقدس عورت کہ آج اسلام کی تاریخ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا تذکرہ اللہ اس دور میں بھی حضرت خنفات جیسی کچھ مائیں پیدا کر دیں تو ہم روئیں گے نہیں پھر کہ بوسنیا میں یہ ہو گیا کشمیر میں یہ ہو گیا انڈیا میں یہ ہو گیا گجرات میں یہ ہو گیا احمد آباد میں یہ ہو گیا پھر رونا نہیں پڑے گا اگر حضرت خنسا جیسی بیٹیاں پیدا ہوئی اس عورت کے چار جوان بیٹے تھے چار جوان بیٹے اور چاروں کے چاروں جا کے اللہ کے رستے میں شہید ہو خان بھی شہید ہو گیا میدان میں دوڑتی ہوئی آئی اور کسی نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہتی ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا سنتی بھی نہیں کہتی ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے ہری تراخام بھی شہید ہو گیا نہیں سنتی کہتی ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے کسی نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ صحیح ہیں اور خیریت سے ہیں کہتی الحمد للہ جب اللہ کے نبی زندہ ہے تو پھر تمام مصیبتیں برداشت کرنا میرے لیے آسان آج کی مسلمان خاتون حضرت خنفا کی روحانی بیٹی تو ہے لیکن سوچے کہ اس ماحول میں رہ کر اسے اپنے دین پہ قابو رکھنا مشکل اپنے نفس کی قربانی دینا مشکل اور حضرت خلصہ چار جوان بیٹوں کی قربانی اور خامد کی قربانی دے کے فخر سے حضرت خنسا بھی دنیا سے چلی گئی ہم اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے ان پہ تاریخ فخر کرتی ہے آسمان بھی فخر کرتا ہے اور ہم دنیا سے جائیں گے تو معلوم نہیں کہ کوئی ہماری قبر میں ہم ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں کیا کیا جائے بے شمار واقعات آتے ہیں وضو خندق کے موقع پر دس ہزار کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر خندق کھو دی جائے گی اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے گا اب خطرہ یہ تھا کہ اگر صحابہ باہر نکلتے ہیں تو عورتیں گھروں میں اکیلی رہ جاتی ہیں مسلمان عورتیں اندر یہودی شرارتی موجود تھے جو شروع سے ہی شرارتی ہیں کہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں چنانچہ ایک بڑے قلعے کے اندر مسلمان عورتوں کو بند کر دیا گیا اور مسلمان مرد لڑنے کے لیے چلے گئے یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان عورتیں اکیلی ہیں تو ان بدبختوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ایک بڑا بہادر یہودی سب سے پہلے قلعے پہ آیا حضرت صفیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں آپ کے والد کی سبھی بہن ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ٹکڑے دیکھ چکی تھی کہ وہ میدان جہاد میں شہید ہو اپنے بیٹے حضرت زبیر کو اس طرح سے پالتی تھی کہ جس طرح سے کوئی ماں اپنے شیر بچے کو پال رہی ہے روزانہ ان کی انداز سے تربیت کرتی کہ وہ بہادر رہے اور ان کے اندر طاقت اور قوت ہے جب یہ یہودی وہاں آیا مسلمان عورتیں پریشان ہوئی حضرت صفیہ نے اس خیمے کا خیمے کی لکڑی اٹھائی اور اس یہودی کے سر پہ ماری اس کی تلوار ہاتھ سے گری تو اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے قلعے کے باہر پھینک دیا تو تمام یہودی واپس بھاگ گئے کہ قلعے کے اندر تو مسلمانوں کی ایک منظم فوج موجود ہے یہ تو تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اللہ پاک نے اس زمانے کی عورتوں میں بہادری بھی رکھی تھی علم بھی رکھا تھا ایمان بھی رکھا تھا صبر بھی رکھا تھا وہ ہر میدان میں مردوں کے برابر تھی یہاں تک آتا ہے کہ مرد صحابہ آ کے عورتوں سے مسائل پوچھا کرتے تھے ازواج متحرات سے مسائل پوچھتے تھے اس زمانے کی ہر عورت عالمہ ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم نے بعض مسائل میں اپنی بیٹی حضرت ہفتہ سے مشورہ کیا اور حضرت ہفتہ کے مشورے پر اسلامی احکامات کو جاری فرمایا یہ تو ان عورتوں کے علم کی بات صبر کا یہ عالم تھا کہ خامد اتنا اتنا عرصہ میدان جہاد میں رہتے تھے عورتیں اپنی عزت کی بھی گھروں میں حفاظت کرتی تھی اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرتی تھیں اور اس انداز سے بچوں کو پالتی کہ وہ بھی اسلام کے مجاہد بنے اور شیر بنے اور گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو چیختی چلاتی نہیں تھی تین تین دن کا فاقہ آ جاتا تھا تو وہ اللہ کی بندیاں اللہ کی وہ بندیاں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتی تھی لیکن یہ رو رو کے نہیں کہتی تھی کہ تم دیہات پہ چلے گئے اور ہمارے لیے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں گئے کئی صحابہ واپس آئے دیکھا گھر میں فاقے کا عالم ہے تو میاں بیوی نے بیٹھ کے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا یہ صبر کا عالم استقامت اتنی زیادہ تھی کہ خبر گھر میں پہنچ جاتی کہ فرا شہید ہوا ہے تو روتی نہیں تھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہو جاتی تھی اور ایشار کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے دائیں اور بائیں ہمسایوں کو اور پوری پوری گلی کی خبر رکھتی تھی کہ کس گھر میں کھانا ہے کس گھر میں کتنے بچے ہیں بعض دفعہ کھانا گھر میں پکتا تھا اپنے بچے بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتی غیرت اور حیا کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سے اترا ہوا پردہ اور ان کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ گھر کی چار دیواری میں آسمان بھی نہیں دیکھ سکتا تھا جائے کہ کوئی غیر دیکھ لے اتنے اونچے مقام والی وہ خواتین تھی اور اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا کہ جس کا آج اسلام مسلمان جب ذکر کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آ گئے اعلان کیا کہ کون اسے اپنے گھر لے جائے گا ایک صحابی لے گئے گھر جا کے بیوی سے پوچھا بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے پکایا کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو اس عورت نے بچوں کو بہلا کے سلا دیا پھر مہمان کے ساتھ میاں بیوی کھانے بیٹھ گئے تو بیوی نے شراب بجھا دیا اور دونوں ایسے نقلی منہ ہلاتے رہے جیسے کھا رہے ہوں مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا میاں بیوی بھی بھوکے رہے بچے بھی بھوکے رہے جب صبح اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اللہ کے نبی کو آسمان سے اللہ نے بتا دیا فرمایا کہ اے صحابی اللہ نے تیری مہمان نوازی کے انداز کو پسند کیا راضی ہو گئے یہ نہیں کہ میرے بچے بھوکے رہے مہمان کھا جائے جوتے مار کے نکال دیں مہمان کو ایسا نہیں تھا انہیں آخرت چاہیے تھی اتنا آخرت کا وہ تھا اتنا آخرت کا وہ تھا ہر تکلیف برداشت کرتی مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کے بارے میں آتا تھا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سیدھی جنت میں نہیں سب ہوتے تھے وہ کی عورت تھی شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں اس بیچاری کو مرگی کا مرض تھا بے ہوش ہو کے گر پڑتی تھی تو بعض دفعہ جسم سے کپڑے وغیرہ بھی ہٹ جاتے تھے تو اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ یا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے تصور کیجیے اللہ کے نبی نے کہا ہے خاتون یا تو تو یہ کر کے میں دعا کرتا ہوں اور تیری بیماری ختم ہو جائے یا تو دنیا کی چند دن کی زندگی ہے اس بیماری کو برداشت کر لے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جنت دے دے بغیر حساب کتاب اب اپنی بیماری کا خیال چھوٹ گیا لیکن حیا باقی ہے اللہ کے نبی مجھے بیماری سے شفا نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے لیکن اتنی دعا کر دیجیے جب میں بے ہوش ہو کے گروں تو میرے کپڑے صحیح رہے تاکہ میرے جسم پر کسی غیر آدمی کی نگاہ نہ پڑے چنانچہ اللہ کے نبی نے دعا کر دی وہ عورت اسی بیماری کے ساتھ رہی اور مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جنتی خاتون جا رہی ہے جس کے جنتی ہونے میں شک نہیں اور ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں ان کا ایک بیٹا تھا پہلے خاون سے اس کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کا صدمہ کسے نہیں ہوتا وہ بھی غمگین تھی رو رہی تھی اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کے کہا کہ ام سلمہ بہت پریشان ہو تمہارا بیٹا تو جنت میں ہے اگر کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں وہ تمہیں دکھا دے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی چلے گئے عورتوں نے کہا ام سلمہ یہ آپ نے کیا کیا آپ کہہ دیتی کہ مجھے دکھا دو تاکہ جنت بھی دیکھ لیتی اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی مزے ہو جاتے فرمانے لگی اللہ ہر عورت کو ایسا ایمان نصیب فرمانے فرمانے لگی کہ اگر میں آنکھوں سے دیکھ کے اعتبار کرتی تو یہ یقین اپنی آنکھوں پہ ہوتا رسول اللہ کی زبان اور بات پر تو یقین نہ ہوتا اور مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے اس کی آنکھوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو اس کا دل تسلیم کرے یا نہ کرے یہ ان عورتوں کے ایمان کی کیفیت ہے مختلف واقعات ہیں بے شمار واقعات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان خاتون اور مسلمان عورت اسی مزاج پر رہی بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے بڑی بڑی جنگوں میں خطوع شام میں علامہ واقعی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر جب جا رہا تھا فتح کرنے کے لیے شام کو بڑے بڑے مارکے ہوئے بڑے بڑے علاقے فتح کیے ان کے ساتھ ایک مسلمان صحابی اور بڑے بہادر مسلمان کمانڈر حضرت سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے حضرت سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے اور ایک ایک نیزہ مار کے کئی کئی کافروں کو قتل فرماتے تھے اور کافر ان کا نام سن کے خوف زدہ ہوتے تھے ڈرتے تھے ایک موقع پہ حضرت زرار میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے نیزا مارا تو وہ نیزا ایک کافر کو لگا اور اس کے جسم میں رک گیا اور لاٹھی باہر آ گئی نیزا اندر رہ گیا خالی ہاتھ ہو گئے کافروں نے پکڑ کے گرفتار کر لیا اب جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ حضرت ذرار گرفتار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے کہ ایک مسلمان کمانڈر گرفتار ہو گیا تو سب مسلمانوں نے مل کے اچانک حملہ کیا حضرت خالد بن ولید حملہ کر رہے تھے تو ان کے دائیں طرف سے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار اور کالے کپڑے پہنے ہوئے کالا نقاب پہنے ہوئے وہ دشمنوں کی صفوں میں گھستا چلا جاتا اور کئی کئی کافروں کو قتل کر ڈالتا پھر بائیں طرف آتا وہاں کافروں کو قتل کرتا پھر بائیں طرف تھوڑی دیر میں پورا میدان صاف ہو گیا اور تمام کافر قتل کر دیے گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حیران تھے کہ یہ بہادر شخص کون ہے کہ جس کی بہادری نے آج عجیب کارنامہ دکھایا اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرا نام نہ پوچھے حضرت خالد نہیں سمجھے نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ حضرت سرار کی بہن حضرت خولا ہے جو مردانہ لباس پہن کے اور برقع اوڑھ کے اور نقاب اوڑھ کے میدان جہاد میں لڑنے کے لیے آئی اس جنگ میں حضرت خولا جو ایک مسلمان عورت تھی ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے تیس بڑے بڑے کمانڈر کافر قتل ہوئے یہ اس زمانے کی مسلمان عورتوں کی بہادری تھی کہ وہ اللہ کے رستے میں اس انداز سے جہاد فرماتی پھر وہ تو صحابہ کا دور تھا اس کے بعد والے دور میں دیکھیں گے تو مسلمان خاتون بہت اونچی بلندیوں پہ نظر آتی ایسی ایسی عورتیں پیدا ہوئی کہ جن کو دنیا نے ولی کر کے پہچانا حضرت رابعہ بصری حضرت امام بخاری جنہوں نے حدیث کی کتنی بڑی کتاب لکھی ہے یہ سارا ان کی ماں کا صدقہ ہے یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے ان کی والدہ نے دعا کی رو رو کے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے اللہ نے آنکھیں دی حضرت امام بخاری کی ماں کی کرامت تھی کہ ان کی دعا سے بیٹے کو آنکھیں مل گئی اور اللہ پاک نے اس بیٹے سے کتنا بڑا کام لے لیا حضرت امام تحاوی جو بہت بڑے امام ہیں ان کا سارا کا سارا علم ان کی بیٹی لکھا کرتی تھی اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے عالم کے ساتھ کروں اسی طرح بتائے اس طرح کے مصنف انہوں نے ان کی بیٹی نے ایک اتنی علمی کتاب لکھی کہ ان کے باپ نے اعلان کیا جو میری بیٹی کی کتاب کی تفسیر اور شرح لکھے گا میں اس کے ساتھ بیٹی کی شادی کروں گی تو ایک آدمی نے شرح لکھی تب جا کے اس کے ساتھ شادی کی اتنا اونچا ان کے اندر علم حضرت سعید ابن مسیب جو مشہور تابعی گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کے اندر مشہور تابعی گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کے اندر حدیث شریف کا درد دیا کرتے تھے اور ہزاروں لوگ سنتے تھے بڑے آدمی تھے کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے کچھ نہیں تھا ایک دن درد سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ عبد الملک بن مروان کا آدمی ہوں یعنی بادشاہ نے اپنا آدمی بھیجا تھا اس نے آ کے بڑی لمبی باتیں کی کہ سعید بن اللہ نے تجھ پہ بڑی رحمتیں کر دی اور تیرے گھر کو سونے سے بھرنے کا فیصلہ کر دیا تیری غربت کو امیری میں بدلنے کا فیصلہ ہو گیا سعید نے کہا مجھے بات تو بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگے کہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی لڑکی کا رشتہ مانگا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں تو بادشاہ کے بیٹے سے آپ کی شادی ہوگی تو دنیا تو آپ کے گھر میں آئے گی ہمارے نزدیک تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ کوئی مالدار آ کے لے جائے اور پیسہ مل جائے بس کیونکہ دنیا مقصد ہے آخرت نہیں پھر وہ آدمی نے دیکھا کہ فعید بن مسیب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بولتے نہیں ہیں تو اس نے کہا سعید بن مسیب انکار مت کرنا ورنہ بادشاہ سختی بھی کر سکتا ہے تمہارے اوپر اگر تم نے انکار کیا سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین پڑھایا ہے علم پڑھایا ہے اب میں اس بچی کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا جاؤ عبد الملک بن مروان سے کہہ دو کہ میں اپنی بیٹی اس کے لڑکے کو نہیں دوں اس نے کہا عبد الملک تو بڑا نیک آدمی ہے سعید نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے محلات میں کیا ہوتا ہے تم بادشاہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہو میں اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا میں نے اس کی اسلامی تربیت کی ہے اور اس بچی کو میں کبھی بادشاہ کی بیٹی نہیں بنا بادشاہ کی بہو نہیں بنا اپنے گھر تشریف لائے تو سامنے وہی بیٹی اتنی بڑی عالمہ ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان میں نے پورا قرآن پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا پورا قرآن پڑھ لیا اور سمجھ لیا آج ہماری کتنی مائیں بہنیں جن کو قرآن کو پڑھنا نہیں آتا چیز جائے کہ قرآن کو سمجھے اگر یہ مائیں بہنیں قرآن کو سمجھتی تو کافروں کے سامنے اپنے آپ کو دلیل نہ سمجھتی عزت والا کلام پڑھتی تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھتی اپنے پردے میں عزت دیکھتی اپنے دین میں عزت سمجھتی اپنی اولاد کی نیکی میں عزت سمجھتی لیکن آج مسلمان عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں اللہ پاک کیا فرمانے ہیں اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان میں نے پورا قرآن مزید پڑھا اور اس کو سمجھ لیا لیکن ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہا بیٹا وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہنے لگی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفیل آسینا حسنا کہ مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی دے آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے تو آخرت کی اچھائی تو جنت اور اللہ کی رضا ہے تو دنیا کی اچھائی کیا ہے دنیا میں تو سب بیکار چیزیں ہیں اتنا اونچا سوال کیا ان کے والد نے جواب دیا کہ دنیا کی اچھائی نیک عورت کے لیے نیک خاون اور نیک خاون کے لیے نیک عورت نیک بیوی نیک خاون کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور نیک خاون نیک بیوی کے لیے دنیا کی نعمت تو حضرت سعید بن مسیب پھر سبق پڑھانے کے لیے آئے تو آگے ایک طالب علم بیٹھتا تھا اور وہ طالب علم کبھی سبق میں ناغا نہیں کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ چار پانچ دن تک وہ سبق میں حاضر نہیں ہو سکا حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا کہ چار پانچ دن تم کہاں تھے اس نے کہا میں چار پانچ دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اس اپنی بیوی کی تجہیز و تکفین کے اندر مشغول تھا حضرت سعید بن مسیب نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تیرا شادی کا ارادہ ہے دوسری شادی کا اس طالب علم نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں میرے گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی اور تیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں دوسری شادی کا کیسے فیصلہ کروں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں ایک طرف بادشاہ کو انکار اور ایک طرف ایک طالب علم کو بچی دے رہے ہیں کہا جاؤ دو صحابہ لے کے آؤ اور ان دو صحابہ کے سامنے میں اپنی بیٹی کا نکاح ابھی تمہارے ساتھ پڑھا دیتا ہوں صحابہ موجود تھے اس زمانے میں تو دو صحابہ تشریف لائے ان کی موجودگی میں حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بچی کا نکاح پڑھایا رات کو وہ آدمی اپنے گھر میں تھا کہ کنڈی کھٹکی دروازہ کھولا تو حضرت سعید بن مسیب جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے اتنے بڑے امام تھے اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہیں کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے تمہارے گھر لے کے آیا ہو اپنی بیوی کو قبول کر لو یہ کہہ کے وہاں سے چلے وہ آدمی کئی دن تک دوبارہ سبق میں حاضر نہیں ہوا لوگوں نے پوچھا تو پڑھنے کیوں نہیں آیا کہنے لگا جتنا علم حضرت سعید بن مسیب کے پاس موجود ہے وہ سارا علم ان کی بیٹی کے پاس موجود ہے تو اللہ پاک نے میرے گھر میں اتنا علم دے دیا کہ میں اپنی بیوی سے علم پڑھتا ہوں یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں ان کا علم تھا کہ پورے قرآن کو سمجھتی تھی اور قرآن کے ایک حرف کو سمجھتی تھی بے شمار واقعات بے شمار احوال اس زمانے کی خواتین کے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی مرد بغیر عورت کے ترقی کر ہی نہیں سکتا کوئی اگر بڑا عالم بنا تو اس کی ماں بہن بیٹی یا بیوی کا پیچھے ہاتھ کوئی اگر بڑا قاضی یا مجاہد بنا تو کسی نہ کسی عورت کا اس کے ساتھ ہاتھ ہے یا اس کی بیوی کا یا اس کی بیٹی کا اگر گھر کی زندگی میں سکون نہ ہو اطمینان نہ ہو تو انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا دین کے چھوٹا بڑا کام تو درکنار چھوٹا کام نہیں کر سکتا کتنے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اپنی بچیوں کا نکاح کسی نیک مرد کے ساتھ کرے مگر عورتیں رکاوٹ آئی تو دنیا داروں کے ہاتھوں میں انہیں دے دیا جہاں جا کے وہ بیچاری دلیل ہو گئی اپنی عزت اس کی نہیں بچی اور بلاخر طلاقوں کے فیصلے ہوئے کیا کیا جدائیاں ہوئی مسلمان بچیاں بے سر و سامان پھرتی رہ گئی کتنے لوگ دین کا کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورت ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتی معلوم نہیں سچ کہتے ہیں میں تو جہاں بھی عورتوں کا بیان ہوتا ہے وہاں کراچی میں ہر ہفتے میں ہماری خواتین کی محفل ہوتی ہے اور خواتین میں بیان ہوتا ہے سینکڑوں عورتیں شریک ہوتی ہیں اور اللہ نے عورتوں سے بڑے بڑے کام بھی لیے کئی بری عورتوں نے اتنا بڑے بڑے کام کیے ان بیانات کے بعد تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ تمہارے اوپر الزام لگاتے ہیں جس کو کہو جہاد پہ جاؤ وہ کہتا ہے میری بیوی روکتی ہے کسی بچے سے کہو جہاد پہ جاؤ وہ کہتا ہے میری ماں روکتی ہے تو یہ سارے آپ پر کیوں الزام لگاتے ہیں کیا مسلمان عورت اتنی اللہ سے دور ہو گئی کہ اللہ کے رستے سے اپنے بھائی اور بیٹے کو روکے اسے تو خود نکلنا چاہیے اسے تو جان مال کی قربانی دینی چاہیے تھی وہ رکاوٹ کس طرح سے بن سکتی لگتا ہے کہ مرد ایسے ہی جھوٹ بولتے ہوں گے اور عورتوں پہ الزام لگاتے ہوں گے ابھی دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں بھی عورتوں نے بڑا حصہ لیا افغانستان میں جہاد ہوا بی بی سی اور میڈیا وغیرہ انہوں نے تو اس جہاد کو بہت غلط انداز سے بیان کیا حقیقت میں یہ جہاد بڑا مقدس جہاد تھا اس جہاد میں کافروں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے اور کافروں سے لڑے اس دیہات میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے خون سے خوشبو آئی ہم نے خوش ہوں گی اس دیہات میں بڑی رحمتیں لیکن یہ جتنا جہاد ہوا مسلمان عورتوں نے اتنا ہی حصہ لیا جتنا ان کے مردوں نے حصہ لیا پشاور کے ایک خاندان کے میاں بیوی ہیں ان کے دس جوان بیٹے تھے اور دس جوان بیٹے اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے دس جوان بیٹوں کو شہید کرانے والی عورت رو نہیں رہی جب دسویں بیٹے کی شہادت کی خبر آئی تو اپنے خاون کو دیکھ رہی ہے اس نے کہا کیا دیکھتی ہے کہا میں شہید کی ماں تو بن چکی ہوں لیکن تیرا اور میرا رشتہ تو بہت عمدہ رشتہ ہے میں شہید کی بیوی بننا چاہتی ہوں تو بھی میدان میں نکل کے لڑ وہ مرد لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو اس عورت نے مردانہ کپڑے پہنے اور میدان میں جا کے لڑی اور جامع شہادت نوش بنوایا یہ کتنی اونچی عورت تھی آج روس میں ہزاروں مسجدیں کھل گئیں ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کو ایمان حاصل کرنے کی توفیق ملی بھی ملے گا جس نے اپنی جان قربان کی ہمارے وہاں پاکستان میں ایک عورت کا ایک بیٹا شہید ہو گیا اس کے جوان بچے کو اٹھا کے لائے تو کنڈی کٹکٹائی اندر سے اس کی ماں نے پوچھا کیسے آنا ہوا بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اللہ آپ کو مبارک کرے اس کو لائے ہیں کہتی اسے باہر رکھنا اندر مت لانا اندر اپنے دوسرے بیٹے کو غسل کرایا تیاری کرائی کپڑے پہنائے اتن لگایا اسے کہا تو جہاد میں جا جب وہ بیٹا دروازے سے نکل گیا تو پہلے کا جنازہ گھر میں لائی اور کہنے لگی کہ اب میرے لیے جائز ہے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے کہ ہزاروں مسلمان عورتیں بے گھر ہو گئی ان کی عزتیں ختم ہو گئی اور میرا کوئی بیٹا جہاد میں نہ ہو تو ایک بیٹا جائے گا تب پہلے کی لاش اپنے گھر میں آنے کی اجازت دوں گی ایسے ایسے واقعات ایک عرب مجاہد عورت نے پچہتر سال کی عمر میں افغانستان کے جہاد میں آ کے شرکت کی باقاعدہ دشمن کے اوپر توپے فائر کی اور لڑتی رہی اور میدان میں کھڑی ہو کے دعائیں کرتی رہی اللہ عمر سکنی شہادت انفی سبیلک یا اللہ مجھے شہادت دے دے لیکن جب کوئی گولا اسے نہیں لگا شہید نہیں ہوئی تو روتی تھی کہ یا اللہ تو میری جان قبول نہیں کرتا تو مجھے کوئی زخم تو لگا دے تاکہ قیامت کے دن وہ زخم تیرے دربار میں دکھا سکے مکہ مکرمہ میں اپنا مکان بیچا اپنے تمام زیورات بیچے اور وہ سارا مال لا کے مجاہدین کو دیا ایسے واقعات آئے ہیں کہ عرب کی نوجوان بچیوں نے با پردہ بچیوں نے اپنے والدین سے کہا کہ ہم اسی آدمی سے شادی اور نکاح کریں گی جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہو اس لیے کہ جو جہاد میں نہیں جاتے ان کے ایمان میں ہمیں شبہ ہے ہم ان کی بیویاں بن کے کیسے رہ سکتی چنانچہ وہ عرب کی شہزادیاں کروڑوں پتی اور ملیونر لوگوں کی بیٹیاں پشاور میں آ کے کچے گھروں میں رہتی تھیں مجاہدین کا کھانا پکاتی تھی ان کی خدمت کرتی تھی پردے کے اندر رہ کے اور اس دیہات کے اندر اپنے خاوندوں کو بھیج کے حصہ لیتی خاون شہید ہو جاتے تو خوش ہوتی تھی کسی اور سے شادی کا وقت آتا تو اس سے بھی آت لیتی تھی کہ تو میدان دیہات میں جائے گا وہ امت کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے روس کو شکست دی ایک نو سالہ بچی نے روسی فوج کا مقابلہ کیا اور تین گھنٹے کے مقابلے کے بعد جا کے شہید ہوئی نو سال کی بچی تو کافر کہتے تھے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جس کی عورتوں کے دل اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے مردوں کے دل بھی اتنے بڑے نہیں ہیں مولانا جلال الدین اطانی کی والدہ ہم نے خود وہاں دیکھا ان کی والدہ کو بہت بری تھی مولانا جب آتے تھے اور مجاہدین جانے لگتے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے جاتی اور اندر بیٹھ کے دعا کے رکھتی اگر اس کی نظر کسی مجاہد کے پھٹے ہوئے کوٹ پر پڑ جاتی تو اپنے بیٹے مولانا حقانی کو بلا کے ان کے کان پکڑ کے کھینچتی سب کے سامنے کہ دیکھ یہ مجاہد اس کا کوٹ پھٹا ہوا ہے تو نے اس کے کوٹ کا انتظام نہیں کیا یہ شہید ہو گیا تو اس کی ماں کیا کہلائے گی پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی اور وہ دعا اما دعا کرتی رہتی اور وہ بیٹے میدان جہاد میں جاتے رہتے ایک بیٹے نے پورے شہر کو پتا کیا دوسرا بیٹا اسماعیل زبی اللہ ماں کے سامنے شہید ہو گیا کتنی مقدس عورت تھی آج وہ دنیا میں نہیں مگر کتنے اپنی نیکیاں اور اپنے مقامات اپنے ساتھ لے کروڑوں روپے اور کروڑوں ڈالر عرب ممالک سے آتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ وہاں کی مسلمان بچیوں نے اپنے زیورات مجاہدین کے لیے بھیجے کوئی امریکی امداد نہیں تھی سب جھوٹ تھا کوئی امریکی امداد نہیں تھی یہ مسلمان ماں اور بہنوں نے اپنے خاندوں کو اپنے بھائیوں کو میدانوں میں بھیجا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی عظیم و شان پتہ ہوئی ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اماں میرے سارے زخم صحیح ہو گئے میرے سر کا زخم صحیح نہیں ہوتا وہ عورت بیچاری علم نہیں رکھتی تھی پڑھی لکھی نہیں تھی تو فوراً جا کے اس نے قبر کو کھودا تو اتنی خوشبو آئی اندر سے کہ وہ بے ہوش ہونے لگی دیکھا اس کا بیٹا صحیح سالم پڑا ہے تین مہینے پہلے دفن کیا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک رہا ہے والدہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے خون والی جگہ ہاتھ رکھا تو اس کی انگلی سے خوشبو آتی تھی کئی مہینے تک اس کی انگلی سے مشک کی خوشبو آتی تھی یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو زخمی حالت کے اندر دیکھا کئی عورتیں ایسی ہیں کہ جب ان کے بیٹوں کی لاشیں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کا جسم دکھاؤ کہ انہوں نے گولی سینے پہ کھائی ہے یا کمر پہ کھائی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آج شرم آتی ہے اپنی مسلمان عورتوں کو یہ واقعات سناتے ہوئے جن کی ساری فکر بہتر سے بہتر کپڑے پہننا اچھے سے اچھے زیورات بنوانا اچھے سے اچھا مکان بنانا نہ دین کا پتہ نہ اسلام کا پتہ آج مرد کس طرح سے کام تھے مسلمان عورتوں ذرا تقاضے تو دیکھو دنیا کے تمہیں اور ہمیں مٹانے کے لیے دنیا فیصلے کر چکی مسجد اختر یہودیوں کے قبضے میں ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر پہنچا تھا مسجد اقسا کو فتح کرنے کے لیے تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیوہ آئی پردے کی حالت میں اور کہا صلاح الدین اپنے ساتھ سو نوجوان بچیاں لائی ہو جو صرف اس لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے آئی ہیں کہ بیت المقدس کے حملے میں شرکت کریں جب ان بچیوں کو باپردہ بیٹیوں کو مجاہدین نے دیکھا تو اتنے نعرے مارے کہ آسمان ہلنے لگا کہا ہم اپنی بیٹیوں کو میدان میں نہیں بھیجیں گے لیکن انہوں نے میدان میں آ کے ہمیں ہمت دلا دی ہے اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مسجد اختہ میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی چنانچہ مسجد اختہ میں داخل ہوئے اور اس کو فتح کیے کہیں مسلمان اور پیچھے نہیں رہے مصر میں اسلامی تاریخ چلی تمام مرد گرفتار کر لیے مقصد یہ تھا کہ جب مرد گرفتار ہوں گے اور عورتیں گھروں میں بھوکی ہوں گی بچے بھوکے ہوں گے وہ گھر سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے یہ ہر گھر میں خرچہ پہنچتا تھا ہر گھر میں پورا پورا سامان پہنچتا تھا تو انہوں نے تلاش کیا جاسوس بھیجے پتا چلا کہ ایک نوے سال کی مسلمان عورت ہے اس نے مسلمان عورتوں کی ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے اور ایک ایسا تنظیم بنائی ہوئی ہے جو آپس میں چندہ کرتی ہیں اور ہر اس آدمی کے گھر میں کھانا پہنچاتی ہیں جو آدمی گرفتار ہے پانچ سال تک ان عورتوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر کسی کو کوئی پتا نہ چلا اور تاریخ اتنی زور شور سے چلی کہ کفر کفر کی کشتی ڈوبتی محسوس ہوئی آج بھی ہمارا عرب ممالک میں جانا ہوتا ہے جس طرح مرد کام کر رہے ہیں اس طرح عورتیں کام کر رہی ہیں ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوئے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے چہرہ چھپایا ہوا یہ جوان بچیاں جب کسی گھر میں جمع ہو کے مشورے کرتی ہیں اپنے مردوں کے قدم آگے بڑھاتی ہیں جس کی وجہ سے کافر پریشان ہیں کہ ان کو کون سنبھالے گا ان کو کہیں جانے پہ پابندی نہیں ہر جگہ پہنچ کے ہر کام کر سکتی ہیں اور اسلامی چلنے والی اسلامی تاریخوں میں جتنا کام آج مسلمان عورت کر رہی ہے اتنا کام شاید ماضی میں کسی قوم کی عورتوں نے نہیں کیا ہوگا کشمیر میں بھی آج وہاں کی مسلمان عورتیں زیورات بھیجتی ہیں کہ یہ زیور بیچ کے ہمارے لیے پسٹل خریدنا تاکہ ہم اپنی عزت بچا سکیں چھتوں سے چھلانگ لگائی دی دریاؤں میں کود گئی لیکن اپنی عزت کافروں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دی اس لیے کہ مسلمان عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت برطانیہ میں رہنے والی مسلمان بہنوں اور میری ماں معلوم نہیں کہ اس ماحول کا آپ پر کتنا اثر ہوا میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان عورت یہاں کے ماحول کو قبول کرے گی وہ مسلمان ہے وہ اسلام کی بیٹی ہے وہ عزت والے دین پر ہے وہ ان خلیز اور ان ان ان گناہوں کے اندر مبتلا قوم کے اثرات کو ہر قبول نہیں کرے اپنے گھروں سے نکال دو بی سی آر اور ان مصیبتوں اور فیشن اور اب چیزیں چھوڑ دو اس دن اپنے جسم پہ فیشن کرنا جس دن بوسنیا کی بیس ہزار بہنیں جیل سے نکل کے عزت کے ساتھ گھروں میں بیٹھی ورنہ خدا کو کیا جواب دو گی کہ تمہارے گھروں میں تو سو سو جوڑے رکھے رہے اور تمہاری کلمہ پڑھنے والی بہنیں بے عزت ہوتی رہی ہزاروں ہندو اور ہزاروں ہزاروں عیسائیوں نے مل جل کے ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کام کیے کہ زبان پہ لیتے ہوئے چرم آتی ہے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو بے عزت کیا جاتا ہے بھائی کے سامنے اس کی بہن کو بے عزت کیا جاتا ہے مسلمان بہنوں جس طرح مردوں کا فریضہ ہے عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ اب اپنے دین پر پکی ہو جائیں اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں کہ جس کاموں سے یہ کافر لوگ راضی ہو بڑے بڑے مکانات بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے تمہارے لیے جنت کے مکانات بنا دیے ہیں مسلمان عورت جنت کی حوریں تیری غلام بن کے وہاں رہیں گی اپنے مقام کو تو پہچان اور اپنے ارادوں کو تو دیکھ ایک عورت کی نیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اپنی گاڑی اپنا مکان اپنے کپڑے اور پھر اپنی قبر یہ تیری زندگی نہیں ہے اپنا مکان ہو یا نہ ہو اپنی گاڑی ہو یا نہ ہو لیکن اللہ راضی ہو دنیا میں مسلمانوں کو عزت ملے ایسے ایسے واقعات وہاں جیلم کے دریا سے ایک مسلمان بیس سال لڑکی کی لاش نکلی اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا جب اس کو کھولا گیا تو اس میں خط لکھا تھا کہ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں میری عزت پہ کافر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے میرے دو بھائی شہید ہو گئے میری بہنیں بھی شہید ہو گئی میری عزت کا خطرہ تھا میں دیکھ رہی تھی کہ مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو بھیجیں گی ہمارے تحفظ کے لیے مسلمان مائیں اپنے بیٹوں کو بھیجیں گی لیکن کوئی نہیں آیا تو میں نے سمجھ لیا کہ مسلمان ماؤں بہنوں تک میرا پیغام نہیں پہنچ سکا ہماری چیخو پکار نہیں پہنچ سکی یہ تعویذ اپنے گلے میں لٹکا کے میں دریا میں چھلانگ لگا رہی ہوں شاید دریا کی ظالم موجیں کسی دن مجھے آپ کے پاس پہنچا دیں اور یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے کہ آپ اپنی زندگی کی حالت تبدیل کر لوں مسلمان عورت اور اس پر خوش ہو رہی ہے کہ اس کی انگوٹھی بہت خوبصورت اور مسلمان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو عیسائی لے گئے کہتے ہیں کہ ان سے عیسائی بچے جنم لیں ناؤز بھی مسلمان عورت کو اپنا حق لینا ہے اور یہ حق پوری دنیا میں دین اسلام کی عظمت اور عزت میری ماؤں بہنوں تم برقے کے اندر رہ کے وہ کام کر سکتی ہو جو ہم باہر میدانوں میں نہیں کرتے میری بہنوں آج تم اپنے دوپٹے کے اندر رہ کے وہ کام کر سکتی ہو جو آج ہم نہیں کر سکتے ہمارے بیسوں ساتھی شہید ہو گئے ہمارے سینکڑوں نوجوان دنیا سے چلے گئے اور اب یہ تحریک اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مل جل کے اس تحریک کے اندر حصہ لیں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پکا مسلمان بنائیں اسلامی تاریخ کی کتابیں منگا کے دیکھیں کہ مسلمان عورت کیا کچھ کر سکتی ہے اپنے گھر میں وہ لٹریچر منگائے جس میں جہاد کی خبریں ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے فلپین میں کیا ہو رہا ہے الجزائر مصر میں کیا ہو رہا ہے آپ کے علم کے اندر ہو کہ وہاں کیا ہے پرانے مجید پڑھ کے دیکھیں کہ پرانے مجید کیا کیا احکامات دیتا ہے کھانا پینا کپڑوں کی آرائش زیبائش مکان کی خوبصورتی ان چیزوں کو اب دل سے نکال دو مجاہدہ بن جاؤ پکی مسلمان بن جاؤ پھر دیکھو اللہ پاک آپ سے کتنا کام لیتا میں اپنی بڑی ماؤں سے کہوں گا کہ اب تو رات کو مسلح بچا کے دعا کیا کرو کہ اللہ امت مسلمہ کو عزت دے دے ورنہ قیامت کے لیے ہم کیا جواب دیں اور دیہات میں سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ مر جائیں گے بچے مر جائیں گے خاون تو وہاں موت کسی درخت پہ نہیں لگی ہوتی کہ کوئی توڑ کے اسے کھا لے گا موت کا تو اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے کوئی اس سے آدھا منٹ پہلے نہیں مر سکتا اور کوئی اس کے آدھے منٹ بعد تک زندہ نہیں رہ سکتا یہ یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو میدان دیہات میں موت نہیں ہے وہاں تو جا کے زندہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے اور ممکن ہے کہ غازی ہو کے واپس آئے آج کتنے مجاہد ہیں تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال سے لڑ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا زندہ ہے اور جتنے سانس اللہ نے لکھے ہیں وہ زندہ رہیں گے ہمارے ساتھی مفتی ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا افغانستان میں شہید ہوئے بڑے عالم تھے نوجوان تھے ہماری عمر کے تھے یعنی بائیس تیئیس سال اس وقت ان کی عمر تھی تین دو تین سال پہلے شہید ہوئے تو میں گیا بنگلہ دیش ان کی والدہ کو تسلی دینے کے لیے کہ ماں ہے بڑا جوان بیٹا شہید ہو گیا تو رو رہی ہوگی پریشان ہوگی تو پردے میں بیٹھ کے میں نے ان کی والدہ کو سلام کیا اور بتایا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا آپ صبر کریں تو کہنے لگی آپ مجھے کوئی نصیحت نہ کریں کوئی سفر کی بات نہ کریں میں تو خوش ہوں مجھے مبارکباد دے کہا کہ میرے بیٹے نے شہادت سے پہلے خط لکھا تھا کہ اما دنیا میں تو رہنا بھی عارضی ہے دنیا کا ملنا جلنا بھی عارضی ہے تو میرے لیے ایک دعا کر دے کہ اللہ مجھے شہادت دے دے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے لے جاؤں گا میدان حشر سے جنت میں پھر وہاں پوری زندگی اکٹھے رہیں گے یہ اس زمانے کی ماں کا دل پر آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں جو یہ سب کر رہی ہیں اور اللہ معاف کرے ایسی مائیں بھی موجود ہیں جن کا بیٹا دین کا تھوڑا سا کام کر لے تو وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اسپتال چلی جاتا ہے دیہات میں گیا ماں مرنے لگی دادی مرنے لگی اللہ اللہ وہ وقت نہ دکھائے کہ ہماری مسلمان اور عورت دین کے رستے میں رکاوٹ بن جائے کتنا بڑا عذاب نازل ہو گئے کتنا بڑا عذاب بعض عورتوں کے بارے میں پتا چلا کہ بھائی اور خامد داڑھی رکھ لے تو مذاق اڑاتی ہیں کہ تم ملا ہو گیا صوفی ہو گیا تیرا رشتہ کون دے گا نہیں مسلمان ماؤں بہنوں آپ کا یہ کام نہیں ہے اللہ نے آپ کو ایک اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں عامر عامرا جس جتنے بھی نیک اعمال کیے من ذکر او انسا وہ مرد ہو یا عورت پل نہ حیات طیبہ اللہ دنیا میں تو ان کو بڑی ٹھاٹ کی اور مزے کی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ پاک اونچے مقامات دیں گے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو غالب فرما دے جہاں جہاں ہماری مسلمان عورتیں مائیں بہنیں بے عزتی کے شکار ہو رہی ہیں اللہ انہیں عزت دے دے اور جو مائیں بہنیں امن و سکون میں ہیں اللہ انہیں ہمیشہ امن و سکون میں رکھے لیکن ان میں بیداری پیدا فرما دے رب العالمین Okay. بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیورات قربان کیے اپنے اموال بھیجے اپنے مکان بھیجے یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلا عطا کرنا یا اللہ یا اللہ جن مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے یا اللہ بھائی خاند یا بیٹے شہید ہو گئے یا اللہ ان کو دنیا میں قبر ضمیر عطا کرنا آخرت میں اعلیٰ مقامات عطا کرنا ابھی دو دن پہلے ہمارے بھائی ابو راشد شہید ہو گئے جن کی ایک والدہ اور ساتھ بہنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان سب کے لیے غیر سے انتظام فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان سب کے درجات بلند بنند کرو یا اللہ ان سب کے درجات بلند بنند کرنا یا اللہ ایسی ماؤں بہنوں کو ایسی ہی توفیق عطا کرنا یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جہاز ہو رہا ہے قدرت فرما مسجد اقسا کو آزاد فرما یا اللہ بوسنیا کے مسلمانوں کے مسائل حل فرما کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل حل فرما ہمیں بھی اس جہاز میں شرکت کی توفیق عطا فرما اپنے بچے اور جوانوں کو بھیجنے کی توفیق عطا فرما مسلمان اور اپنے غیرت عطا فرما یا اللہ اپنے پردے پر پختگی نصیب فرما اسلام پر فخر نصیب فرما دے یا اللہ اسلام پہ اطمینان اور فخر نصیب فرما دے ہماری جو مائیں بہنیں اسلامی احکامات کے عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہیں یا اللہ انہیں اسلام پہ استقامت نصیب کروانے یا اللہ اسلام تو تیرا طریقہ ہے تیرا حکم ہے اس میں عزت ہی عزت ہے یا اللہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دے یا اللہ ہمیں دنیا میں ایمان پر زندہ رکھ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما یا اللہ ہم نے سارا وقت دنیا میں ضائع کر دیا اور آخرت کو ایسے ہی دن بنائے چھوڑے رکھا یا اللہ اپنی آخرت کی فکر کی فکر کی توفیق عطا فرما تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك کا التواب الرحيم الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين